بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی میں ہوں عطا اللہ کلیم ہم دونوں آپ کے ساتھ مل کر ایک نیا مضمون سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ایک بڑا آسان سہل اور سمپل سا مضمون ہے انشاءاللہ اللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں جناب کیا چیز نومیریکل انالیسز جو آپ کے پاس پیچھے لکھا ہوا ہے یہ وہی مضمون ہے جو ہم نے پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے کئی دفعہ دیکھا ہے لیکن اب ایک نئے طریقے سے نئے ڈھنگ سے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے جیسے آپ دیکھیں کہ نومیریکل لکھا ہے نیومیریکل کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ نے ایف ایس سی کیا ہے میٹرک کیا ہے فزکس پڑھا ہوگا آپ نے اسٹیٹسز پڑھے ہوں گے تو اس میں بہت سارے نومیریکل کیے ہوں گے نا ہاں جی تو یہ بھی وہی چیز ہے جو کہ ہم آج اسٹارٹ کر رہے ہیں نومیریکل جتنی بھی آپ نے تھیوری پڑھی ہے چاہے وہ ڈفرینسیشن میں پڑھی ہے چاہے وہ انٹیگریشن میں پڑھی ہے اور چاہے وہ آپ نے ڈفرینشیل اکویشن میں پڑھی ہے یا لینئر الجبرا میں تو آج ہم اس کو سب کو اکٹھا کریں گے اور یہاں سے اس کا آغاز کریں گے کس کا ایک نئے مضمون کا جس کا ہم نے نام رکھا ہے نومیریکل انالیسس میں نے نہیں رکھا یہ بہت پرانا مضمون ہے جس وقت کا آپ بات کرتے ہیں نیوٹن کی بات کرتے ہیں لیگرانچ کی بات کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس مضمون کو اسٹڈی کیا اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تو دیکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اگلے پینتالیس لیکچر کے اندر نومیریکل انالیسس پڑھیں گے آپ نے اس کو کسی دوسرے نام سے بھی دیکھا ہوگا تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں فارملائز کرتے ہیں کیا کچھ کریں گے کیسے کریں گے جیسے میں نے بتایا آج کا لیکچر ہمارے پاس کیا ہوگا انٹروڈکشن کے بارے میں ہوگا کہ نیومیریکل انالیسس کیا ہے کہاں سے آیا کس طریقے سے آیا اس کی کیا لاجک ہے اور اس کی اپلیکیشن وغیرہ کیا ہیں ڈاکٹر اللہ کلیم صاحب اور میں دونوں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کبھی میں اس کو پڑھاؤں گا آپ کو یہ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے کبھی یہ پڑھائیں گے تو میں ڈسکس کریں گے کبھی ہم دونوں ساتھ پڑھائیں گے کبھی ہم دونوں الگ الگ اس سبجیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت آسان سا مضمون ہے بڑا انجوائے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پینسل کاپی ہونی چاہیے اور جب آپ مضمون کمپلیٹ کریں تو آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی کمپیوٹر کی ایکسس ہونی چاہیے گھر پہ نہیں ہے تو آپ لیب میں دیکھ لیں لیب میں نہیں ہے تو آپ سائبر کیفے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یعنی کہ اس کو آپ نے استعمال بھی کرنا ہے یعنی کہ اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہوگی جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں بالکل جناب یہ جو کورسز ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا یہ ہم اسٹوڈینٹس پہلے ہی ان ون فارم اور دی ادر کر چکے ہیں such as solutions of linear equations non linear equations یا اس کے بعد لینئر الجبرا کے computations system of linear equations differential equations differentiation integration analytical form میں ایگزیکٹ فارم میں یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں اور انہی ایلیمنٹری آئیڈیاز کو ہم اب نیومیریکل ڈیٹے کے ساتھ نیومیریکل فارمیٹ کے ساتھ ہم نے اسے کرنا ہے اس کیس میں ڈفرینس یہ ہوگا کہ آنسرز ایگزیکٹ نہیں آئیں گے answers will be approximate answers اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس حد تک ہم آگے لے کر جائیں گے جی ڈاکٹر صاحب تو جناب اگر آپ دیکھیں روزانہ جاتے ہیں آپ دکان کے اوپر اور دکان پہ کوئی چیز خریدتے ہیں مثال کے طور سے اس کی قیمت ہے انچاس روپے اور پانچ پیسے تو آپ کیا کرتے ہیں یا تو پچاس روپے کا نوٹ دیتے ہیں اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک روپیہ واپس کر دیتا ہے اس کی مرضی نہیں ہوتی تو آپ کہتا ہے کہ چینج نہیں ہے پھر لے جانا یعنی کہ انچاس روپے اور پانچ پیسے اگر وہ ہر آدمی کو ایک روپیہ واپس کرے تو ہر چیز پہ اس کو کیا ہوگا پانچ پیسے کا نقصان ہوگا یا گھاٹا ہوگا اور دن میں اگر وہ ہزار چیزیں بیچ رہا ہوگا وہی ہزار کوانٹٹی کے اندر تو آپ اندازہ لگا لیں اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے اس کے برعکس اگر وہ پچاس روپے کا نوٹ اپنے پاس ہی رکھ لے تو ہر چیز پہ ہر ایک آئٹم پہ اس کو پچانوے پیسے کی کیا ہوگی بچت ہوگی پچانوے پیسے وہ اپنی جیب میں ڈالتا جا رہا ہے اور اگر شام تک وہ ہزار یونٹس اپنے پاس سیل کر چکا ہوگا تو آپ حساب کتاب کر لیں کہ کتنا پیسہ وہ بچا رہا ہوگا اس قسم کی کچھ چیزیں ہم یہاں پر اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے جس کی روز مرہ زندگی کے اندر کافی اپلیکیشن ہے اور جھگڑا ہوتا ہے کبھی لڑائی ہوتی ہے کیوں جھگڑا لڑائی ہوتی ہے کہ جب آپ نے اسے کہا کہ جی انچاس روپے پانچ پیسے کی چیز ہے تو مجھے ایک روپے واپس کرو وہ آپ کو کیا کرتا ہے پچانوے پیسے واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ پچانوے پیسے اس کے پاس پورے نہ ہوں اور ہر دفعہ پچانوے پیسے وہ واپس نہ کرے تو اس میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے ان سارے جھگڑوں کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم اس مضمون کو پڑھتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈینس ہو کہ یار ٹھیک ہے پانچ پیسے کی کوئی بات نہیں ہم اس کو بھول جائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن بعض وقت بھول جانا اچھا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بہت کوئی سینسٹیو سا ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ کیلکولیشن ایگزیکٹ کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو یہ چھوڑنے والی بات نہیں آئے گی اسٹارٹ کرتے ہیں جناب اپنا مضمون کیا مضمون ہے نومیریکل انالیسز اب اس کے تین ڈفرینٹ کمپوننٹس بھی ہو سکتے ہیں جب ہم لوگ یہ لیکچر بنا رہے تھے یہ لیکچر جب ہم لوگ تیار کر رہے تھے تو ہم نے آپس میں ڈسکس کیا کہ کیا اس کا نام نومیریکل کمپٹیشن ہونا چاہیے نومیریکل میتھڈس ہونا چاہیے نومیریکل اینالیسز ہونا چاہیے تینوں تقریباً ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے نا یہ تینوں ایک ہی چیز ہے لیکن اس میں کچھ فرق بھی ہے جس وقت ہم سینتیس اڑتیس لیکچر پہ پہنچیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ نومیریکل میتھڈ سے اسپیسیفکلی کیا مراد ہے نومیریکل کمپٹیشن سے کیا مراد ہے اور نومیریکل انالیس سے کیا مراد ہے ہم نے آپس کے اندر یہ تہیا کر لیا کہ جی چلو ٹھیک ہے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا نام دیتے ہیں نومیریکل انالیس کیوں ڈاکٹر صاحب جی بالکل صحیح نومیریکل انالیس سے ہم اس کا نام دیتے ہیں لیکن اس کے مختلف نام انہی چیزوں کے مختلف آتھرس نے اپنی کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا numerical computation numerical analysis scientific computation لیکن ہم اسے نومیریکل انالیسز کا نام دیں گے اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اپنے پین الٹیمیٹ سیکشنز میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ بھی کریں گے آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے اور initially as we will start from the introduction تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے مثال دی کہ uh, بہت ساری چیزیں جو معمولی ہوتی ہیں جیسے پانچ پیسے کی مثال ہے it could be very easily ignored بلکہ پریکٹیکل لائف میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم پیٹرول پمپ پہ جائیں اور چالیس روپے پچاس پیسے کا ہم نے گیس بھروائی یا پیٹرول بھروایا تو جو وہاں وینڈر ہے جو ریٹیلر ہے وہ باقی پیسے واپس نہیں کرتا ہے تو کسی ایک انڈیویجول کسٹمر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اٹ کوڈ بی اگنورڈ لیکن میتھمیٹیکل کمپیوٹیشن میں اور بہت ساری اور انجینئرنگ اور سائنٹیفک کمپیوٹیشن میں انفیکٹ جتنی سفسٹیکیٹڈ چیزیں ہوں گی ان میں یہ مائنر چیزیں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں میں آپ کو دو تین اگزامپل ضرور دینا چاہتا ہوں جو ایٹ لیسٹ یہ بتائے کہ یہ جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں یا انشاءاللہ بھی ابھی پڑھیں گے اس کی سگنیفیکینس کیا ہے یہ مائنر نمبرس اگر ہم انہیں اگنور کر دیں ان کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اگر ہم ان کو لک آفٹر کریں تو ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں ایک مثال امیجیٹلی جو میرے ذہن میں آتی ہے انفیکٹ سائنٹسٹ ریسرچ اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں from time to time mistakes ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے سائنٹسٹ سے which results in colossal loss of money manpower and human life nineteen ninety six میں یورپین کمیونٹی نے ایریان فائیو کے نام سے ایک اسپیس شٹل تیار کی پندرہ سال کی اس میں ریسرچ انوالو تھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انوالو تھی سات بلین ڈالر اس میں خرچ ہوئے اس دوران اور ایک بلین ڈالر کی وہ پروڈکٹ تھی اور جس وقت وہ ٹیک آف کیا اس نے about five seconds into the air and it exploded تو وہ سارا کچھ جو محنت کی پندرہ سال کی آٹھ بلین ڈالر کا نقصان وہ ایک سیکنڈ میں ضائع ہو گیا کیا ہوا سائنٹسٹ نے انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی گئی کنسرن سائنٹسٹ کی کہ ایسے کیوں ہوا معلوم ہوا جب انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ راؤنڈنگ آف ایرر میں چوبیسویں ڈیجٹ میں جا کے انہوں نے کوئی اسمال مسٹیک کر دی تھی and that small mistake resulted in the explosion of that Ariane five یہ واقعہ نائنٹین نائنٹی سکس میں ہوا اسی طرح کی ایک مثال میں اور دوں گا کہ نائنٹین نائنٹی ون میں عراق اور کویت کی جنگ ہو گئی اس جنگ میں عراق نے اسکڈ میزائل یوز کیے اور امریکنز نے سعودی عرب سے پیٹریوٹ میزائل یوز کیے جو اینٹی میزائلس تھے اور وہ اسکڈ میزائلس کے اٹیکس کو روکتے تھے لیکن ایک اسکڈ میزائل پیٹریوٹ میزائل سے بچ گیا اور اس نے ہٹ کیا جا کے امریکن بیس کو جس کی وجہ سے اٹھائیس آدمی مر گئے اٹھائیس امریکن فوجی مر گئے اور بے شمار آدمی زخمی ہوئے نقصان الگ ہوا again the scientist wanted to know کہ باقی پیٹریٹ میزائل تو کامیاب ہوتے ہیں یہ والا میزائل کیوں ناکام ہو گیا یہ کیوں نہیں روک سکا اور اسکرڈ میزائل کیسے اسکیپ کر گیا معلوم ہوا کہ اگین کمپیوٹیشن میں چھوٹا سا راؤنڈنگ ایرر ہوا جس میں as little as 0.34 point three four seconds کا ایرر ہوا اور that small error result in a colossal life جس کی وجہ سے امیریکنس کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اور ان کی سائنٹیفک ڈیوائسیز پر بھی نیڈ لیس ٹو سے کہ وہ ایرر اب ریموو کر دیا گیا ہے تو یہ ایک دو مثالیں ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت معمولی چیز کو something that we ignore اگر ہم اس کو ان سائنٹیفک کمپیوٹیشن اگنور کریں تو اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں so therefore we can not afford to ignore these things اور اس وجہ سے ہم یہ سبجیکٹ کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر ان ڈیسیمل پوائنٹس کو ان نمبرس کو کس حد تک ہم انہیں اگنور کر سکتے ہیں کس حد تک ہم انہیں ٹالریٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم انہیں ٹالریٹ کریں یا اگنور کریں یا ریٹین کریں تو وی آٹ ٹو نو کہ کس ہم کر کیا رہے ہیں we should know over limitation the parameters and the bounds جی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے بات چیت کی اسپیس راکٹ uh, کی اسی طریقے سے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آپ اپنے ایک دوست کو کہتے ہیں کہ یار کل کھانے پہ آ جانا وہ پوچھتا ہے کس وقت آ جاؤں کھانے پہ آپ نے کہا ایک بجے آ جانا اب جس وقت آپ پہنچتے ہیں تو معلوم ہے آپ کا دوست وہاں موجود نہیں ہے آپ انتظار کرتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں آپ نے کہا کہ ابھی دو منٹ باقی ہیں ایک بجنے میں دو منٹ شاید آ جائے گا اس کے بعد پھر انتظار کرتے رہتے ہیں ایک بج کر پانچ منٹ میں بھی نہیں آیا ایک بج کر دس منٹ میں بھی نہیں آیا ایک بج کر پندرہ منٹ پہ ہنستا آیا اور کہا یار چلو مجھے دیر ہو گئی آپ نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے کھانا کھایا اور اس کے بعد چلے گئے آپ بھول گیا کہ پندرہ منٹ وہ لیٹ آیا تھا کوئی بات نہیں آپ نے دو بجے واپس پہنچنا تھا جو پہلے آپ نے ایک گھنٹے میں کھانا کھانا تھا پینتالیس منٹ میں کھایا اور جلدی سے چل پڑے اب اس کو ذرا سا اور ذرا غور سے دیکھیں اگر اتفاق سے آپ ایک اچھے بزی ایئرپورٹ پر ہیں اور جہاز نے ایک بجے لینڈ کرنا ہے اور ایک بجے وہ نہیں آتا ہے تو کیا ہوگا کیونکہ ایک بج کر ایک منٹ پر تو دوسرے جہاز نے آنا ہے اور ہو سکتا ہے ایک بج کر دو منٹ پہ تیسرے جہاز نے آنا ہے اگر آپ کوئی بڑے بزی ایئرپورٹ کی بات چیت کریں لنڈن ہیترو کی بات کریں دبئی ایئرپورٹ کی بات کریں سنگاپور ایئرپورٹ کی بات کریں جہاں ہر منٹ کے بعد جہاز لینڈ کر رہا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہے تو جو اگر جہاز لیٹ ہو جاتا ہے پندرہ منٹ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ پندرہ منٹ کے بعد پتا نہیں اس کو کہاں کتنی دیر انتظار کرنا پڑ جائے تو ابھی آپ کے پاس پندرہ منٹ کوئی انسگنیفیکینٹ سی بات تھی آپ نے مائنڈ نہیں کیا آپ ناراض نہیں ہوئے دوست کے ساتھ ہنس بیٹھے لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں ایک منٹ کی بات جہاز کے لیے ایک منٹ بہت دور ہے پھر اسی طریقے سے جو بات کی اب اسپیس شٹل جاتی ہے ایک منٹ میں تو کہاں پہنچ جائے گی وہ ٹھیک ہے نا آپ سوچیں گے کہ ایک منٹ کے اندر کہاں پہنچ جائے گی اسی طریقے سے جو آپ کے پاس موبائل فون ہے ایک منٹ میں وہ کہاں کتنے مطلب بات کی جا سکتی ہے کتنی اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوتی ہیں کتنی ٹرانسمیشن ہوتی ہیں یہ ذرا سا سوچیں تو یہ ایک منٹ بڑا سگنیفیکینٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ سے بھی اور نیچے جائیں ایک سیکنڈ وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ آج کل تو باتیں ہو رہی ہیں نینو سیکنڈس کی ٹھیک ہے مائکرو سیکنڈس کی تو بات ختم ہو گئی نینو سیکنڈس کی بات چیت چل رہی ہے تو وہ کیسے اسی وجہ سے کہ سائنٹسٹ نے یا میتھمیٹیشینس نے پہلے بہت زیادہ کیلکولیشنس وغیرہ کی تھیں جتنے بھی سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہیں جتنی بھی آپ نے تھیوری پڑھی ہے آپ نے پڑھا ہوگا کیلکولس اس کی بات چیت یہاں کریں گے لینئر الجبرا اس کی بات چیت یہاں کریں گے جو بھی میتھمیٹکس کا جس قسم کی چیزیں آپ نے پڑھی کچھ ہمارا جو ٹائم پرمٹ کرے گا ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے باقی چیزیں آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے کسی ان شاء موقع ملے گا تو نیکسٹ کورسز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اب اس کی مثال لے لیں یہ آپ کے پاس جو اسکرین کے اوپر آیا ہے میں نے لکھا ہے کیا ہے rupees two point one two three four five six seven یعنی دو روپے چودہ پیسے اور آگے آگے چلتا گیا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو two rupees twelve paisa and further decimal اگر خالی دو روپے بارہ پیسے کی بات ہے آپ کہیں گے دو روپے بارہ پیسے مجھے دے دیں اور دو روپے بارہ پیسے جو ہیں آپ لے لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں لگا دوں تھوڑا سا تھاؤزینڈ یعنی کیا ہے two point one two three four five six seven thousand تو آپ کیا کہیں گے جی two thousand one hundred twenty three and forty five paisa مجھے دیں باقی کے جو سکس سیون ہے نا وہ آپ چھوڑ دیں بھول جائیں لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ ملین لگا ہوتا تو آپ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے کس کو نہیں چھوڑتے یعنی آپ کہتے کہ twenty one two million one twenty three thousand four hundred fifty six point seven zero یعنی کہ ہر چیز کو آپ لیتے یعنی وہ جو پہلے ڈیجٹس تھے نا آپ کے پاس امپورٹنٹ اور اہم اب بن گئے ہیں پہلے نہیں تھے پہلے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے دو روپے بارہ پیسے مجھے دے دو باقی اپنے پاس رکھ لو یا چلو دو روپے دے دو بارہ پیسے بھی چھوڑ دیں تو یہ ذرا سی چیز جہاں پہ میں نے تھاؤزینڈ لگایا اور جہاں پہ میں نے ملین لگایا اس نے کتنا کمپلیکیٹ کیا یعنی کہ جو نمبرس ہیں نا یہ اگر پراپر پرسپیکٹو میں رکھے جائیں تو اچھے لگتے ہیں اور اس کی اہمیت ہوتی ہے یہی اس حساب کتاب آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو زور سے بات کی مثال کے طور سے کسی کا نام سعید ہے آپ نے کہا سعید یہ ایک اچھا کہنے کا طریقہ ہے آپ نے سعید بہت زور سے کہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ناراضگی کے اندر وہی ایک ورڈس کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں سیم تھنگ یہاں پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہی آپ کے پاس ازیکل ٹو کاس ایکس ہے کسی وقت وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے کسی وقت انسگنیفیکنٹ رہتا ہے یہ جناب چیزیں ہم اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ملینیم بگ کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکتیس دسمبر انیس سو انانوے ٹھیک ہے یا ننانوے nineteen ninety nine thirty first December اس کے بعد کیا آنا تھا فرسٹ جنوری ٹو تھاؤزینڈ یعنی کہ وہ جو ٹوینٹی سینچری تھی وہ ختم ہو رہی تھی نیا ایک ملینیم آ رہا تھا ٹھیک ہے تھاؤزینڈ ایئر کا چیز آنی تھی تو اس کے اندر کافی سارا مسئلہ ہوا کافی شور ہوا اس میں پاکستان نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا دنیا کے اندر لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا مسئلہ کیا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم ڈیٹس جو اسٹور کیا کرتے تھے کمپیوٹر میں تو ہم اپنی جگہ بچایا کرتے تھے ہم لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور سے کہ جو میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے میں کہتا تھا نائنٹین جولائی فورٹی نائن یعنی انیس جولائی انچاس کہہ دیا کوئی بات نہیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ انیس سو انچاس کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ انیس سو ختم بھی ہوگا اچانک اکتیس دسمبر کو یا اس سے ایک سال پہلے لوگوں کو خیال آیا کہ یہ سال ختم ہوگا یہ صدی پوری کی پوری ختم ہوگی جس کے اندر ٹو تھاؤزینڈ آئے گا ابھی September twenty four nineteen seventy eight کو ہم کمپیوٹر میں کیسے اسٹور کیا کرتے تھے جی nine twenty four seventy eight ہم نے دو ڈیجٹس بچا لیا کرتے تھے تاکہ کمپیوٹر کی اسٹوریج وہاں پہ بچ جائے یہ ہم کرتے آ رہے تھے کرتے آ رہے تھے اسی طریقے سے چوبیس ستمبر نائنٹی ایٹ کو ہم لکھا کرتے تھے zero zero nine nine nine nine nine nine two two four four four eight similarly جو ہے وہ سپٹمبر نائنٹی کو ریپرزینٹ کرتا تھا اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ جو لکھا ہوا ہے twelve thirty one ninety nine یہ کیا چیز تھی thirty first December nineteen ninety nine اس کے بعد کیا ہونا تھا اس کے بعد جناب اگر اس 99 کے اندر ایک چیز ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا 010110 اب یہ کیا چیز ریپرزینٹ کرتا ہے یہ کوئی ایک عجیب سی چیز ریپرزینٹ کرتا ہے یا اس کے دوسری پاسبلٹی یہ تھی کہ یہ آ جاتا ہے زیرو یا اس کے ساتھ ساتھ زیرو اب یہ کافی ساری کنفیوژن ہو رہی تھی کب ایئر 1999 میں ایئر 1998 میں تو اس کو ایک ملینیم بک کا پرابلم کہا گیا تھا کمپیوٹر سائنٹسٹ کمپیوٹر انجینئرس انہوں نے بہت کام کیا کیونکہ کس کس جگہ پہ یہ ڈیٹس اسٹور تھی مثال کے طور سے میرے ہارٹ میں جو پیس میکر اگر لگا ہوا ہے اس کے اندر جہاز جو اڑ رہا ہے اس کے اندر شپ جو جا رہا ہے اس کے اندر اس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا تھا تو جو اس وقت جن لوگوں نے انٹیلیجنٹ پروگرامنگ کی تھی انہوں نے اسٹوریج کی کوئی فکر نہیں کی اور انہوں نے نائنٹین فورٹی نائن لکھا یا نائنٹین ایٹی نائن لکھا یا نائنٹین نائنٹی نائن لکھا لیکن کچھ ایفیشینٹ پروگرامر تھے انہوں نے اس کو اگنور کیا اور اس جگہ پر پرابلمس آئی اور اس کو دو سال لگے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگا بڑی انرجی لگی بڑا پیسہ لگا لیکن کوئی اتنا سیریس فیٹرل ایکسیڈنٹ ہوا نہیں کیونکہ لوگوں نے پہلے دیکھ لیا تھا تو جناب یہ ایک میں نے سوچا کہ میں بھی اگزامپل بتاؤں جی، بالکل آپ بہت آگے اگر کچھ بتا جی یس بہت اچھی اگزامپل ڈاکٹر صاحب نے بتائی اور میں اس کو تھوڑا سا اور ایک دو اگزامپل اور ایڈ کرتا ہوں انہی نمبرز کے معاملات میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کس نمبر کو ہم دیکھیے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم بالکل اگنور کر دیں اور وہ کتنی اہم ہوتی ہیں ایف ایس سی میں آپ نے جن جنہوں نے فزکس پڑھی ہوگی انہوں نے پلینکس کانسٹنٹ کا نام سنا ہوگا Planck's constant is a small number to the order of ten to the power minus twenty six اتنا چھوٹا نمبر ہے کہ ہم اسے پریکٹیکلی زیرو گنتے ہیں لیکن اف اگر وہ ہم پلگس کانسٹینٹ نہ لیں تو سمبندی very important equations of mathematics وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہیں اسی طرح سے تو یہ بات ہے نمبرز ریٹین کرنے کی کہ کس جگہ پر ہم کس نمبر کو امپورٹنس دیتے ہیں کس جگہ پر کس نمبر کو ہم امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور اسے ہم اگنور کرتے ہیں بات آ رہی ہو رہی تھی بگ کی بگ میں بھی کیا پرابلم تھا کہ صرف دو ڈیجٹ لاسٹ ٹو ڈیجٹس وہ ریٹینڈ جبکہ وہاں اگر چار ہوتے تو یہ مسئلہ شاید کھڑا نہ ہوتا تو یہ بگس کا نام بھی بیچ میں یوز کیا گیا نمیریکل انالیسز میں سافٹ ویئر پروگرامنگ میں یہ بگ بار بار استعمال ہوگا اور ہم بھی شاید اس کو آف اینڈ آن کریں گے بگ یوز کیا جاتا ہے عام طور سے اگر کوئی فالٹ ہو پروگرامنگ میں سافٹ ویئر پروگرامنگ میں کیونکہ یہ جو ہم کیلکولیشنز کمپیوٹیشنز کریں گے ان کے لیے پروگرامز لکھے جاتے ہیں ان ڈفرینٹ لینگویجز مختلف قسم کی جو بھی کمپیوٹر لینگویجز کہلاتی ہیں ان میں اگر کہیں کوئی ایرر آ جائے تو اس کو بگ کا نام دیا گیا ہے اور وہ اس طرح سے یہ ہوا کہ 1949 میں کوئی وائرلیس میسج آ رہا تھا تو وائرلیس سسٹم میں بیچ میں کوئی کیڑا جو ہے وہ ان کے دو پوائنٹس کے درمیان آ گیا اور وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ پرابلم کہاں سے آیا in the end somebody some engineer found out کہ وہ ایک کوئی کیڑا وہ بیچ میں آیا اور اس کی وجہ سے میسیجز کنوے نہیں ہو رہے تو وہاں سے یہ بگ کا نام پڑا اس نے کہا کہ bug was found in the system اور سو بگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو smooth running of the program کو خراب کر دے ملینیم بگ کی بات ہوئی اس میں بھی یہی تھا کہ اگر ہم دو ڈیجٹ کے بجائے چار ڈیجٹ ریٹین کر رہے ہوتے تو یہ مسئلہ پیش نہ آتا اور really at one time this thing created a کی اور بہت سارے کارپوریٹ اور بڑی بڑی کمپنیاں دیور افریڈ کہ ان کا سارا ریکارڈز ان کا سسٹم سب خراب ہو جائے گا کیونکہ computers were not geared for the switching from the twentieth century to the twenty first century جی ڈاکٹر صاحب آئی ہوپ کہ آپ مجھے نہیں کہہ رہے میں نے بھی بتایا تھا نائنٹین فورٹی نائن میری ڈیٹ آف برتھ تھی <laughs> اور you never bug okay coming back to this topic کہ اگر یہ اس طریقے سے اسٹور کر لیتے نا کہ جو میں نے ابھی لکھا ہے آپ کے پاس اسکرین کے اوپر one two three one one nine nine nine تو شاید یہ مسئلہ نہیں آتا لیکن خیر کوئی بات نہیں یہ مسئلہ سالو ہو گیا ہے آگے چلتے ہیں اب ایک بینک اکاؤنٹ کی بڑی ایک اچھی سی میں آپ کو مثال دوں ایسا ہے کہ جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر ہر سال کے آخر میں کچھ پروفٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے کسی جگہ پہ دسمبر کے آخر میں ہوتا ہے کسی جگہ جون کے آخر میں ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہم دو دفعہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس اگر بینک اکاؤنٹ کو دیکھیں پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں as a matter of percentage ٹھیک ہے نا کہ سکس پرسینٹ ملے گا آپ کو سیون پرسینٹ ملے گا ایٹ پرسینٹ ملے گا تو ایسا ہوا کہ اگر آپ دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے سیکنڈ لائن میں six zero two point five five five six five یعنی یہ ٹوٹل آپ کو پروفٹ ملا تو آپ کیا کہیں گے six zero two point five five تو مجھے پروفٹ دے دو باقی کا جو پروفٹ ہے اپنے پاس رکھ لو اب یہ ایک اکاؤنٹ میں سے یعنی کہ بینک کے پاس کتنا پیسہ بچ گیا point zero zero five six five rupees once again کہ بینک کے پاس اس آدمی کو پروفٹ دینے کے پاس جو بچا ہے وہ کتنا پیسہ کتنا روپے بچا ہے that is point zero zero five six five rupees بچائیں یعنی ایک روپے کا پانچ سو پینسٹھواں یا پانچ سو پینسٹھ ہزارواں حصہ اس میں بچا اگر مٹیریل سی چیزیں بیکار سے چیزیں اتنا پیسہ کیا کرے گا کوئی آدمی لے کے پیسے کا بھی اتنا چھوٹا حصہ لیکن اگر ایک ہزار اکاؤنٹ ہو وہاں پر تو شاید پانچ روپے پینسٹھ پیسے بچ جائیں ایک ہزار اگر اکاؤنٹ ہو اگر ایک ملین اکاؤنٹس ہوں تو کتنا پانچ ہزار چھ سو پچاس روپئے بچ جائیں جو کہ ایک سگنیفیکینٹ ہے اس کے میں ایک بڑا اچھا سا واقعہ آپ کو بتاؤں جس وقت کمپیوٹر پروگرامنگ ہو رہی تھی تو ایک بینک میں بڑا اچھا پروگرامر موجود تھا اس نے ایسا کیا کہ یہ جو باقی کے جو پیسے تھے نا جو میں نے بتایا آپ کو point zero zero five six five یہ کیا کرتا تھا اس نے ایک الگ اکاؤنٹ کھولا اور وہ اپنا اکاؤنٹ تھا اس کے اندر یہ پیسے ڈالتا گیا بینک میں جو اس طرح کی چیزیں تھیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتا گیا کرتا گیا اور ہر سال پیسہ نکالا اور کھا گیا پھر پیسہ نکالا پھر کھا گیا جس دن وہ ریٹائر ہو رہا تھا تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی پریشانی یہ ہوئی کہ جو میں پیسہ ادھر ڈائیورٹ کر رہا ہوں اب میں تو یہاں نہیں ہوں گا یہ پیسہ کہاں جائے گا میرے پاس اس کا اپروچ نہیں ہوگی تو وہ جج کے پاس گیا جج سے پوچھا کہ جج صاحب یہ میں نے بیس سال یہ کام کیا کہ یہ جو پیسہ ہے میرے پاس آتا تھا میں کھا گیا اب میں نہیں ہوں گا پتہ چل جائے گا تو کیا مجھے سزا ہوگی یا نہیں ہوگی اس نے کئی ملین ڈالر اس طریقے سے آسانی کے ساتھ کھا گیا اب جج کا کیا فیصلہ تھا یہ ہم آپ کو کسی وقت بعد میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی سگنیفیکینٹ چیزیں ہیں اس کو کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں یا انسگنیفیکینٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ پلینکس کانسٹنٹ کی بات کر رہے تھے تو یہ اس کے اندر آخری ڈیجٹ بھی بڑی ہی اہم اور امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم لوگ جو بات کر رہے تھے جیسے میں نے ابھی کھانے کی بات کی تھی کہ ایک بجے کی بجائے سوا ایک بجے آ گیا تو کیا فرق پڑا سوا ایک بجے کی بجائے ڈیڑھ بجے آ جائے گی تو کیا فرق پڑا آج کل ہمارے کیا ہوتا ہے شادی پہ لکھا ہوتا ہے شادی کے کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ نو بجے بالکل تعام ملے گا نو بجے جب جائیں تو وہاں پر کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا ہے گیارہ بجے تو میزبان آتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے ایک آدھ وہ آتے ہیں اور جو برات آتی ہے کب آتی ہے ایک ڈیڑھ بجے پتہ نہیں کھانا کس وقت ملتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو رہی ہے یہ بالکل صحیح بات ہے اور میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ نمیریکل انالیسز مضمون ہے ایگزیکٹنیس کا اور اگر ہم کہیں اسے ایگزیکٹ نہیں رکھ رہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ٹالرنس ہے ٹالرنس سے مراد یہ ہے کہ کتنی ڈیویشن اگر ہو جائے تو ہم اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں what is acceptable and what is not acceptable and we can we can کی ناٹ اگنور دیٹ ایگزیکٹنیس کے لحاظ سے یہ جو ٹائم ہو یا نمبرز ہوں they are so important doctor صاحب نے ابھی مثال دی شادی بیاہ کی کہ ہم لوگ اس کے ٹائمنگس پر نہیں ہوتے یا جہاز کی مثال دی میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بتاتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی فور اخبار میں خبر آئی کہ پی آئی اے کے جہاز کو ہٹ کرنے لگا تھا اسرائیل کا جہاز لینڈ کر رہے تھے ہیتھرو ایئرپورٹ پر اور صرف تھرٹی سیکنڈس کا وقفہ تھا درمیان میں تھرٹی سیکنڈس کا وقفہ تھا اور the planes were they taking off تو رن وے کے اوپر آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ at the end of the runway ایک جہاز ٹیک آف کر رہا ہے اور دوسرا جہاز ساتھ ساتھ ٹیکسی کر رہا ہے وہ بھی اسی کیو میں ہے اس نے بھی فضا میں جانا ہے and then they the news in the newspapers وا seeing that they were about to hit the two planes لیکن نیکسٹ uh, ڈے جو ان کی سول ایویشن اتھارٹی تھی انہوں نے بتایا کہ دونوں جہازوں کے درمیان 30 سیکنڈز کا وقفہ تھا and that time was enough to keep them away from each other اور ان کے بعد ان کے راستے الگ ہو جانے تھے آپ کو علم ہی ہوگا کہ جہاز کی کروزنگ اسپیڈ تقریباً 600 ہنڈریڈ ناٹیکل مائلس یا 850 hundred and fifty miles on ground ہوا کرتی اس کی اکولنٹ ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ کلوز دے ور لیکن thirty seconds were considered enough کہ دیر واز اے گیپ تو یہ جو ٹائم کی ایگزیکٹنیس ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے not only that we want to look into this in mathematical terms بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی آپ میں ہم میں یہ بات پیدا ہو کہ جس وقت ہم کوئی number be it time be it other units ہم کہیں تو وہ اتنا ہی ایگزیکٹ ہو پریسائز ہو پریسیجن ہو اور اگر وہ پریسائز نہیں ہے تو اس کی جو ویریشن ہے ڈیویشن ہے اس کو بھی ساتھ ہم ایک کوالیفائڈ اسٹیٹمنٹ دیں اور ہم ساتھ بتائیں کہ اس میں اتنا فرق ہو جائے تو کوئی ڈسٹربینس نہیں کریٹ ہوگی جی ڈاکٹر ڈاکٹر یہ آپ نے جو کہا یہ یہ nine hundred kilometre cruising speed جو بتائی تھی جو کروزنگ اسپیڈ جو میں نے بتائی نائن ہنڈریڈ کلو میٹر کے قریب نائن ہنڈریڈ کلو میٹر اور اباؤٹ سکس ہنڈریڈ نوٹیکل جو اگر ہم گراؤنڈ مائلس کا گنے کیونکہ جو مائلس ہوتا ہوتا ہے ہے مائل مائل وہ 1.15 گراؤنڈ کے برابر تھینک یو جناب آتے ہیں اپنے کورس کانٹینٹس کی طرف یہ تو باتیں ہو گئیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سبجیکٹ کتنا اہم امپورٹنٹ اور مزیدار ہوگا ان شاء ہم بھی کوشش کریں گے کہ جس وقت ہم بات چیت کریں آپ کے ساتھ تو بہت ساری پریکٹیکل لائف کی اگزامپل دیں تاکہ آپ اس کو کو ریلیٹ کر سکیں گے زندگی کے اندر کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو مزید یوزفل دیکھ سکتے ہیں جس چیز کی یوٹیلیٹی زیادہ ہوتی ہے آدمی اسی کو زیادہ دیکھتا ہے مثال کے طور سے کہ آج کل کا زمانہ کس کا ہے موبائل کا ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ جو فون تھے پرانے کالے والے جس کو یوں کر کے ڈائل کیا کرتے تھے وہ تو شاید آج کل کم استعمال ہو رہے ہیں لیکن اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے آج بھی لینڈ لائن اتنے ہی امپورٹنٹ اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ موبائل ہے تو آتے ہیں جناب اپنے کورس کانٹینٹس کی طرح کہ کیا کچھ ہم نے پڑھنا ہے کیا کیا ٹاپکس کرنے ہیں جو چیپٹر ہے نارملی ایک انٹروڈکشن آج کا لیکچر اور کل کا جو لیکچر ہوگا یعنی نیکسٹ ٹائم جو لیکچر ہم آپ کے ساتھ کریں گے اس کے اندر ہم انٹروڈکشن کی بات چیت کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے تقریباً سات آٹھ ٹاپکس چوز کیے ہیں کیونکہ فورٹی فائیو لیکچر میں سارا نومیریکل انالیسس تو کمپلیٹ کور کرنا مشکل تھا ہمارے لیے ہم نے کہا کہ کچھ سلیکٹڈ ٹاپکس جو کہ بہت امپورٹنٹ رہے ہیں ہاں یہ اچھی بات آپ نے پوچھی کہ اس کورس کو کون کون پڑھ سکتا ہے کون کون دیکھ سکتا ہے کون کون فالو کر سکتا ہے پہلی چیز کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ کمپیوٹر سائنٹسٹ جو اپنا بیچلرس کا پروگرام کر رہے ہیں موسٹلی انڈر گریجویٹ اسٹوڈینٹس جو کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہے ہیں ٹیلی کام انجینئرنگ کر رہے ہیں انجینئرنگ کے اور کوئی ڈسپلن پڑھ رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پروگرامس ہوتے ہیں بی بی اے جسے کہتے ہیں بزنس ایڈمنسٹریشن ہے میتھمیٹکس ہے اور فزکس ہے تو یہ سب کے لیے ایک مضمون ہے جو کہ ہم پڑھائیں گے اس طرح سے کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے پہلے تھوڑی سی آپ کو نالج ہو میتھمیٹکس کی کون سی نالج جو ایف ایس سی لیول کی ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں ہاں جناب تو میں نے بتایا کہ پہلا جو چیپٹر ہوگا دو لیکچرس پہ انٹروڈکشن اس کے بعد solution of non linear equation جس کے اندر ہم بات چیت کریں گے کوڈرک اکویشن ہو سکتی ہے کیوبک اکویشن ہو سکتی ہے بائی کوڈرک یا کوٹک اکویشنس وغیرہ ہو سکتی ہیں وہ ہم اس میں اسٹڈی کریں گے پھر تھرڈ چیپٹر جو ہوگا solution of linear systems of equation ٹھیک ہے یہ آپ نے اگر کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو شاید آپ نے لینئر اور میں پڑھا ہوگا سسٹمز آف لینئر اکویشن کی بات چیت کر رہے ہیں ایک ایکویشن نہیں ہوگی کافی ساری ایکویشنز ہوگی اس کو ہم سالو کریں گے اس کے بعد اپروکسیمیشن آف آئیگن ویلیوز بڑے اہم ٹاپک ہے جو کہ فزکس کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں جو کہ ہم کیمسٹری میں بھی پڑھتے ہیں جو کہ ہم میکینکس میں بھی پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے کون سی چیزیں اپروکسیمیشن آف آئیگن ویلیوز تو یہ جناب میں نے آپ کو کتنے پانچ چیپٹرس کے بارے میں بتایا اس کے بعد اور چیپٹرس ہیں ہمارے پاس انٹرپولیشن اینڈ پالیڈومیل اپروکسیمیشن یعنی انٹرپولیٹ بہت چیزیں کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر صاحب انٹرپولیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو اچھا ہے جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس کچھ ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے لیکن ہمیں ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس کو کس طرح سے اسپیسیفائی کر سکیں تو ہم اس ڈیٹے کے بیسس پر ایک ایسٹیمیٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر ذرا گراف ایکس وائی گراف سے جو لوگ فیملیئر ہوں ذرا اس کی طرف توجہ دیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پوائنٹس گراف پیپر پر ہیں اور ہم ایک سرٹن انٹرول کے درمیان ایسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس گیون پوائنٹ کے اوپر کیا ویلیو ہوگی وہ ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے تو گیون ڈیٹے کے بیس پر ہم ایک ایسٹیمیٹ کریں گے اور جو اگر ہم ایسٹیمیٹ اگر جو پوائنٹ ہے وہ لائی کرتا ہے ود ان دا انٹرول تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ہم انٹرپولیٹ کر رہے ہیں اور اگر وہ اس انٹرول کے در آؤٹ سائڈ لائی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹراپلیٹ کریں گے تو اس کے پاس ہم نے اور میتھمیٹیشینز نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں there is are methodology that has been developed with a work of number of years تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے and we will see if we have a given data then how we can interpolate and make an estimate of a given number that is non known to us جی جناب یہ انٹرپولیشن کی بات ہے یہ ایک بڑا اہم اور امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس کے بعد ہم نیومیریکل ڈفرینسیشن کی بات کریں گے نیومیریکل انٹیگریشن کی بات کریں گے اور لاسٹلی ہم ڈسکس کریں گے ڈفرینشیل اکویشن یعنی solution numerical solution of ordinary differential equation تو یہ ٹاپکس ہیں ہمارے پاس اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اس کے لیے ہم نے ایسے کیا ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں کچھ لوکل ایڈیشن بھی موجود ہیں کچھ لوکل آتھرس کی بھی ہیں وہ ہم آپ کو جیسے کورس چلتا جائے گا ہم آپ کو وہ بتاتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ تھوڑی سی کمپیوٹر پروگرامنگ کی بھی آپ کو ضرورت پیش آئے گی اور بلکہ کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں جو ابھی تک آپ تھیوریٹیکل پڑھتے آئے ہیں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو نظر آئے گی اگر کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا اس کے بہت اچھے پیکیجز بھی ملتے ہیں آپ ان سے بھی سالو کرنے کی کوشش کریں تو یہ تین چار طریقے کار ہیں جو کہ کاؤنٹر چیک کیے جا سکتے ہیں تو یہ جناب چیپٹرز ہیں نوٹس آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس آپ کو ہم بھیج دیں گے کچھ نہ کچھ ہینڈ آؤٹس ملتے رہیں گے آپ ڈسکس کیجیے گا کسی وقت موقع ملے تو ہمیں ای میل بھی بھیجیے گا کوئی پرابلمس آئیں تو we will try to respond اور آپ کو جیسے پتا ہے یہ سارے کے سارے لیکچر آپ کے پاس کیسے آ رہے ہیں جی virtual university government of Pakistan یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا پروگرام ہے جس کے تحت آپ کو سارے لیکچرس آپ کے گھر پہ ڈور اسٹیپ پہ موجود ہوتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھیے جس وقت ہم نے پڑھا تھا تو ہمارے لیے کتنی مشکلات تھیں بڑے دور دور جا کے پڑھنا پڑتا تھا بہت ایک آدھ لوگ ایکسپرٹ تھے آج بھی ایک آدھ ہی ہیں لیکن اس ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے پاس گھر پہ یہ چیزیں میسر ہو گئی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اپنے ملک کا شکر ضرور ادا کریں تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر ون سے جی جس میں ہم انٹروڈکشن کریں گے جی سر تھوڑا سا ذرا اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم آپ کو آپ کو چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کریں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جہاں پر مناسب ہوگا وہاں آپ کو کچھ sample program at least flow charts ان کے دیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے بھی ان کے ایگزیکٹ پروگرام بھی ہم ہینڈ آؤٹس میں دے دیں گے جو آپ اپنے اپنے کمپیوٹرز پر پریکٹس کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ان کمپیوٹیشنس کو کمپیوٹر پہ کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اور واقعی یہ اگر آپ کچھ سال پہلے کے مقابلے میں آج کی سہولتیں دیکھیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ورچوئل یونیورسٹی نے اور گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کے لیے کیا کیا سہولتیں دیں کہ آپ کے گھر پہ بیٹھے آپ یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے نہیں تو پرانے وقتوں میں اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں بیس بیس میل پیدل جا کے اور وہ جا اسکولوں میں جاتے تھے اور پڑھتے تھے جی آپ بتانے لگے تھے سر جی جناب آگے چلتے ہیں اب اپنے انٹروڈکشن کے پہلے چیپٹر کے اوپر ہم جیسے میں نے بتایا کہ ہم کہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں ویری بگننگ بالکل ہم شروع سے اسٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلی چیز نمبر سسٹم جب بھی ہم میتھمیٹکس کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم کسی بھی سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں جس کے اندر کیلکولیشن انوالو ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے نمبر سسٹمس کی ہم بات چیت کرتے ہیں میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کور کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہم آج کل اپنے ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ڈیسیمل سسٹمس وغیرہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہائی لائٹ کریں ڈیسیمل سسٹم میں ہم بیسیکلی نائن ڈیجٹس کا ٹین ڈیجٹس کا استعمال کرتے ہیں جو نمبرز ہیں zero one two three up to nine ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے نمبرس کو کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس گیارہ سو پچیس نمبر ہے اور ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو یہ نمبر ہیں ایک ہزار پھر ایک سو پھر بیس پھر پانچ تو یہ سارے ڈجٹ فور ڈجٹ پر مثلا تھاؤزینڈ ہے پھر تھرڈ ڈجٹ کے اوپر ہمارے پاس ہنڈریڈ ہے پھر سیکنڈ ڈجٹ پر یا ہنڈریڈ ڈجٹ بھی اس کو بعض اوقات کہتے ہیں وہ ٹو ہے ٹوینٹی ہے اور لاسٹ میں سنگل ڈیجٹ پہ فائیو ہے دا ٹوٹل گوز ٹو گیارہ سو پچیس تو اسی طرح سے اگر ہم نے ڈیسیمل سسٹم کی بات کرنی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی نمبر کو in terms of fraction describe کرنا ہے جیسے ten point six four three two تو ten point six four three two is taken on the basis of to the basis of ten یہ جو ابھی میں نے آپ کو مثال بھی دی پہلے یہ دی ہے on the basis to the base of ten لیکن پرانے زمانے سے میتھمیٹیکل اور الجبرائک میتھمیٹکس میں اور ادر کمپیوٹیشنز میں کئی قسم کے بیسز یوز کیے گئے جس میں دو چار آٹھ اور ٹین زیادہ کامنلی یوز ہوئے اور ہمارے ڈیلی روٹین میں ہم بیسیکلی نمبرز یوز کرتے ہیں to the base ten all the numbers in our normal routine that we count اور we do all over transactions وہ ٹو دا بیس ٹین ہوتے ہیں لیکن کمپیوٹر سسٹمز کے لیے یا اور اسپیسیفک یوز کے لیے بعض اوقات ہمیں دوسرے بیسز uh, بھی یوز کرنے ہوتے ہیں اس بات کو ڈاکٹر صاحب آگے شکریہ ایسا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی تھی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہزار ایک سو پچیس روپے اب ایک ہزار ایک سو پچیس روپے اگر آپ نے کسی کو دینے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ ایک ہزار کا ایک نوٹ دیتے ہیں ایک سو کا نوٹ دیتے ہیں دس دس کے دو نوٹ دیتے ہیں اور آپ پانچ کوائن دیتے ہیں ٹھیک ہے یا تو پانچ روپے کا کوائن دیتے ہیں یا ایک ایک روپے کے پانچ کوائن دیتے ہیں ایک ہزار ایک سو پچیس تو جس کی ہم بات چیت کر رہے تھے یہ بات چیت بیسیکلی آشاری نظام کی ڈیسیمل سسٹم کی ہے جو ہمارے یہاں روزانہ کروا استعمال کرتے ہیں ٹرانزیکشنس کے اندر روزانہ زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کیلنڈر ایئر دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو چوبیس گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے پھر کچھ دن تیس دن کے ہوتے ہیں کچھ مہینے تیس دن کے ہوتے ہیں کچھ اکتیس کے ہوتے ہیں کچھ اٹھائیس کے کچھ انتیس کے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد بارہ مہینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ایک ریپرزنٹیشن ہے طریقہ کار ہے کسی چیز کو کرنے کا اب ہمارے ہاں روز مرہ جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے اپنا جو روزمرہ کا حساب کتاب ہے وہ ڈیسیمل سسٹم میں یا شاعری نظام میں رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ جو کمپیوٹرس آئے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے ایک نیا نظام آیا ہے جس میں بائنری بائنری کیا چیز ہے اس کے یس یا نو بیسیکلی الیکٹرانک سگنل ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے اس کے اندر کیا ہے آپ کے پاس یا تو یس ہے یا نو ہے آن ہے یا آف ہے زیرو ہے یا ون ہے اب اگر آپ کے پاس فور لکھا ہوا ہے تو فور بیسیکلی کیا چیز ہے یہ ایک ڈیسیمل سسٹم کے اندر ہے اشاری نظام ہے جس کے اندر آپ کے پاس دس ڈیجٹس ہوتے ہیں کہاں سے zero one two three four five six seven eight nine nine کے بعد دوبارہ سے ون زیرو ٹین جو آتا ہے وہ ون زیرو پہ آئے گا تو سب اس میں ریپرزینٹ کیا جا سکتے ہیں کمپیوٹر کا جو نظام ہے اس کے اندر بائنری نظام ہوتا ہے جس میں صرف دو زیرو ون زیرو ون اس کے بعد آپ جتنے بھی نمبر ہیں آپ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں یہ وہی باتیں میں کر رہا ہوں جو آپ نے ساتویں آٹھویں میں کیا تھا جو آپ نے فرسٹ ایئر میں کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ جب کمپیوٹر سائنس پڑھنا شروع کیا ہوگا تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں کی ہوں گی یعنی کہ ایک سسٹم سے آپ دوسرے سسٹم میں کیسے ٹرانسفارم کرتے ہیں یہی چیزیں آپ کے اسکرین کے اوپر ہیں فار دی کمپلیٹنیس ہم نے کہا کہ یہ یہاں پر لکھ دیں آپ کو پہلے پتا ہے لیکن اس کو جلدی سے ایک دفعہ ریوائز کر دیں ریویژن اچھا رہتا ہے تاکہ ذہن فریش ہو جائے اور وہ چیز اچھی لگتی ہے جو کہ آپ جس سے مانوس ہو کوکلی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے in in our daily life we we use use number based on the system system this this what I said just now next ten symbols جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا zero one two three four five six seven eight nine اگر اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں this when base n is given we need n different symbols اب یہ چیز ایک ڈفرنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیس این دی ہے این کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے تو آپ کو اتنے نمبر چاہیے decimal system base base ten تھی اس میں آپ کو دس نمبر چاہیے تھے بائنڈری کی میں نے بات کی اس کے اندر ٹو آپ کو چاہیے زیرو اور ون اسی طریقے سے این اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کو کتنے چاہیے زیرو سے اسٹارٹ کریں گے اور لاسٹ نمبر جو ہوگا این مائنس ون ہوگا کیوں ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کہا ہے جی بالکل ٹھیک کہا ہے تو اس طرح سے ٹوٹل نمبر آف جو نمبرز ہوں گے جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ زیرو سے n minus one total n numbers ہو گئے تو این نمبرس کی بات ہو رہی میں ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں یہ ہم بیسس کی بات کر رہے تھے پریکٹیکل لائف میں تو آج کل ہمارے یہاں ٹریننگ چلتا ہے لیکن اگر کبھی آپ دیہاتوں میں جائیں اور وہاں دیکھیں تو بہت سارے پرانے زمانے کے لوگ وہ ابھی بھی ان ٹرمز آف ڈھائی ان ٹرمز آف بیس اس طرح سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک بار ایک گاؤں میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ فلانی چیز کتنے کی خریدی تو انہوں نے کہا کہ دس ویاں اب دس بیا مینس ہی مین ٹو سے کہ ٹین ٹائمس ٹوینٹی تو دو سو تو اس نے جو اپنا بیس بنایا وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ٹوینٹی کے یونٹس میں کاؤنٹ کر رہا ہے تو اس طرح سے ڈفرینٹ بیسز اور ڈفرینٹ اوکیزنز یا ڈفرینٹ سولیزیشنز uh, میں یوز ہوتے رہے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اور انفیکٹ ورلڈ وائڈ اب بیسز ٹین ہی رہتا ہے اور فار کمپیوٹر سے کیونکہ وہاں پر سگنل صرف آن اور آف میں آتے ہیں تو بائنری سسٹم بھی کہلاتا ہے کہ ہم اس میں صرف دو یونٹس میں کاؤنٹنگ کرتے ہیں but in some other cases in some specific cases different units different bases بھی لیے گئے ہیں اور ان میں کمپیوٹیشنز کی جا سکتی ہیں مگر یہ دیکھا گیا پریکٹس نے بتایا کہ ڈیسیمل سسٹم جس کا بیسس ٹین ہے وہ سب سے آسان ہے کمپیوٹیشنس کے لیے اس لیے اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور فار کمپیوٹر ورک جو سب سے زیادہ آسان ہے وہ بائنری سسٹم ہے for representation of numbers for computation for all over calculations and arithmetic and so on جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور یہ جو بچے ہیں ہمارے جو آج کل کے ان کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کچھ ہماری پرانی ٹریڈیشنز ہوتی تھی جس کے اندر دھڑی ایک لفظ استعمال ہوا کرتا تھا رائٹ ٹھیک ہے دھڑی کا مطلب پانچ کلو یا پانچ سیر کی بات ہوا کرتی تھی پھر آدھا دھڑی پھر اس کے بعد کوارٹر یعنی سوا سیر ڈھائی سیر پھر پانچ سیر اور اس کے بعد آٹھ سے ملٹی پلائی کر کے ایک من اور پھر ٹن وغیرہ کی بات چیت ہوتی تھی تو یہ بھی جناب ایک ابھی بھی چلتا ہے لوگ دھڑی کے حساب سے بات چیت کرتے ہیں تو اب لیکن ہم نے جو اس میں بتایا ہے آپ کے پاس بائنری سسٹم ہوتا ہے آکٹل سسٹم ہوتا ہے ڈیسیمل سسٹم ہوتا ہے اور ہیگزا ڈیسیمل سسٹم ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں گے اور آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کس طرح کے ہو گئے ایٹ بٹ کمپیوٹرس بھی آ گئے سکسٹین بٹس کی بات چیت ہو رہی ہے اینڈ سو آن سو فورتھ جلدی سے ختم کرنا ہے ٹائم تھوڑا ہے یہ ایک جنرل طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی نمبر ہے اس کو آپ کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں میں نے بتایا تھا ایک ہزار ایک سو پچیس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ one into one thousand one into one thousand means ten to the power three plus one into hundred plus one to the power two پھر پلس ٹو یعنی ٹوینٹی جو جسے کہتے ہیں into ten to the power one plus five power zero یعنی کہ ایک ہزار ایک سو پچیس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں one into ten to the power three اب تھری پاور جو ہے نا چار ڈیجٹس ہیں آپ کے پاس اس سے ایک کم plus one into ten to the power two پھر اس کے بعد کیا two into ten to the power one plus five ten to the power zero اگر آپ کے پاس ٹین کی بجائے آپ کے پاس بیس ٹو ہوتا ہے ٹو لکھ دیتے فور ہوتا ہے فور لکھ دیتے ٹین ہوتا ہے ٹین لکھ دیتے این ہمارے پاس ہے تو یہ آپ کے پاس ایک جنرل ریپرزنٹیشن ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو a is equal to a m n to the power m plus a m minus one n to the power m minus one n so on so forth last میں کیا آ جائے گا plus a naught n so on so forth یہ چیز ان بائنری سسٹم وہ این کو کیا ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ٹو کے ساتھ یہ یہاں پہ ٹو لکھا ہوا ہے اگر ٹو کی جگہ آکٹل سسٹم ہوتا ہے تو آپ ایٹ لکھ دیتے ہیں وہاں پہ اب یہ جو ہے آپ کے پاس ڈیسیمل سسٹم 1729 جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا 1125 تو 1729 کو کیسے لکھیں گے وہ لکھ دیا ہے one into ten to the power three plus seven to the power two plus two to power one and plus nine and so on so forth ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی اور ایگزیکٹلی exactly وہ چیزیں میچ کرتی ہیں جو جس طرح انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی کہ one thousand seven hundred and twenty nine number to in terms of the number to the base ten تو آپ دیکھیں کہ ون کو ملٹیپلائی کیا ہے تھاؤزینڈ سے پھر سیون کو جو نیکسٹ نمبر ہے وہ کیونکہ ہنڈریڈ پوزیشن پر آتا ہے تو اس کو ملٹیپلائی کیا ہے ہنڈریڈ سے یعنی ten to the power two اور اسی طرح سے آگے باقی ٹیکنگ دا ٹوٹل تو اسی طرح سے کوئی بھی نمبر ہو جنرل نمبر بھی ہو تو اس کی ریپرزینٹیشن ہم نے پہلے دکھائی a in terms of n اگر نمبرس ہوں ٹو دا بیس این اور اگر کوئی اور بیس ہو اگر ٹو ہو تو اس کی جگہ ٹو لکھ دیا اور اگر ایٹ ہوگا تو ایٹ لکھ دیں گے and so on so any number can be represented in terms of the bases which we require لیکن آبویسلی ہم وہی نمبر یوز کرتے ہیں جو ہمارے کام کا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو دی ادر نمبر دو they can be written but we ignore them جی جناب آگے چلتے ہیں اب یہ ہمارے پاس لکھا ہے while the zero one one zero zero one is this یہ جو ہم نے آپ کو نمبر بتایا one zero zero one one zero zero one یہ بیسیکلی کیا چیز ہے بائنڈری کے اندر اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہیں ڈیسیمل میں چینج کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے پاس کیا جواب آئے گا one point one nine five three one two five اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا اور آپ کو جواب مل جائے گا آگے چلتے ہیں کوئکلی ایک آدھ اور دیکھ لیتے ہیں ہم نے یہ بتایا کہ الیکٹرانک کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ کیا اس کے اندر بائنری ہوتا ہے زیرو اور ون یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے آپ دیکھ لیجیے گا یہ کسی وقت کام آ جائے گی اس میں ہم نے بٹس کی بات کریں گے بائٹس کی بات کریں گے لیکن آج نہیں چھیڑتے ہیں سمپلی بٹس کی بات کیا میں نے چھیڑ دی ہے بگس کی بات کی تھی بٹس کی بات کی ہے بائٹس کی بات کی ہے آگے ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اب کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے کمپیوٹر میں ہم لوگ جو ڈیٹا انٹر کرتے ہیں وہ تو ڈیسیمل میں ہوتا ہے وہ پروسیس کرتا ہے بائنری کے اندر اور اس کے بعد ہمیں جو جواب دیتا ہے وہ بھی کس کے اندر دیتا ہے ڈیسیمل کے اندر جواب دیتا ہے کیونکہ بینک اکاؤنٹ وغیرہ جو آپ کو ملتے ہیں آپ کے پاس جو اسٹیٹمنٹ آتی ہے وہ ڈیسیمل کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے تو ان پٹ آؤٹ پٹ وغیرہ کی مثال ہم ڈسکس کریں گے اب یہ چیز ہے conversion of decimal number 47 seven into binary equivalent اگر آپ کے پاس 47 ہے تو اس کا بائنری نمبر کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں بڑا آسان سا طریقہ کار ہے ڈیوائڈ کرتے جائیں ریمائنڈر دیکھتے جائیں اور 47 کا ایکولنٹ آئے گا 101111 zero one one one one to the base two یا بائنری ٹھیک ہے یہ جسٹ ریویژن آموختہ ہے ریفریشنگ ہے اب اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 0.7625 ایک ڈیسیمل فریکشن ہے اور اس کو آپ نے بائنری اکولنٹ کرنا ہوگا تو کیا آئے گا اس کو بھی اسی طریقے سے کیلکولیٹ کرتے جائیں اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس نیچے ایک فگر لکھی ہوئی ہے یہ آ جائے گی ٹھیک ہے جناب یہ ایک آپ کے دماغ کو تھوڑا سا ٹیز کیا ہے ریوائو کیا ہے کہ آ جائیں دوبارہ سے اسی فیلڈ کے اوپر اب یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا کہ ففٹی نائن کو بیس ٹین اگر آپ کے پاس ہے اس کو بائنری میں چینج کریں بائنری کے بعد پھر آپ کیا کریں اس کو آکٹل میں چینج کریں اس کے اندر دو پروسیس آئیں گے آپ کے پاس پہلے آپ نے کیا کرنا ہے بائنری میں چینج کرنا ہے پھر اس کے بعد آکٹل میں کرنا ہے اب یہ آپ زیادہ سمجھدار ہیں ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں یا اگر میری طرح ہے تو میں کیا کرتا ہوں بائنری کو پہلے میں ڈیسیمل میں کرتا ہوں ڈیسیمل کو دوبارہ سے پھر میں آکٹل میں لے کے جاتا ہوں یا اگر آکٹل دیا ہوا ہے اور مجھے ہیکسا ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں آکٹل کو پہلے بائنری میں لے کے آتا ہوں اس میں سوری آکٹل کو ڈیسیمل میں اینڈ ڈیسیمل سے پھر ہیکسا ڈیسیمل میں لے کے جاتے ہیں تو یہ اپنا طریقہ کار ہے کیلکولیشن ہے لیکن کمپیوٹر زیادہ سمجھدار ہے وہ ساری چیزیں ہمارے لیے خود ہی کر دیتا ہے جناب یہ ففٹی نائن کا بیس ٹین جو تھا اس کی کنورشن کی ہم نے بائنری میں ہمارے پاس کیا آیا double one zero double one یعنی double one zero double one کبھی لکھا ہوگا تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ ففٹی نائن ہے اس کو پھر ہیگزا ڈیسیمل میں کیلکولیٹ کیا تو ہمارے پاس سیون تھری آیا یہ خیال رکھیے گا کہ ہیگزا ڈیسیمل میں چینج کریں یہ سوری ہیگزا ڈیسیمل میں نہیں یہ آکٹل میں میں نے کیا آکٹل میں جب کریں گے تو آپ کے پاس کیا نمبر آئیں گے zero one two three four five six seven اور اس کے بعد جب ایٹ آ جائے گا تو کیا ہے دوبارہ سے آپ نے شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے نا جس میں آکٹل کے اندر ایٹ تک نہیں جاتے سیون تک جاتے ہیں ڈیسیبل میں نائن تک جاتے ہیں ٹین تک نہیں جاتے اینڈ سو آن سو فورتھ جناب یہ چیزیں تھیں ڈاکٹر صاحب ہم نے کوشش کی ہے بتانے کی جی بالکل آج ہم نے کیا کیا یعنی جو آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے اور نومیریکل انالیسز کیا ہوتا ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے ان میں کن چیزوں کی یوٹیلائزیشن ہے تو آج صرف ایکچولی انٹروڈکشن بس کی گئی اور جس میں اس بات کی اہمیت ہم نے ان پر واضح کی کہ ان نمبرس میں ہم ان کی سگنیفیکنس کیا ان کی امپورٹنس کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے number small decimals that we can not ignore اور ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے جناب جب ہم پڑھاتے ہیں نا ساتویں آٹھویں میں چھٹی میں تو سب سے پہلے بچہ یہ سوال پوچھتا ہے الجبرے میں کہ ایکس کہاں سے آ گیا سر آپ تو بات کر رہے ہیں مزدوروں کی بات کر رہے ہیں آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں ایکس کہاں سے آ گیا آج آپ سوال کریں گے کہ یہ نمبر کہاں سے آ گئے ہم تو ایکس میں خوش تھے ہم تو کاس ایکس میں خوش تھے ہم تو لاگ ایکس میں خوش تھے تو آج ہم نے کیا کیا دوبارہ سے واپس اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے نمبرس کو نمبرلس میں چینج کیا اور نمبرلس کے دوبارہ سے ہم نمبرس میں آ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی باتیں کی تھیں آپ نے لاک کی باتیں کی تھیں آپ نے کاس کی بات کی تھی آپ نے سائن کی باتیں کی تھی e to the power x کی باتیں کی تھی آج ہم کیا کریں گے اس کو دوبارہ سے چینج کر رہے ہیں واپس آ رہے ہیں نمبرس کی طرف اور ان نمبرس کو سگنیفائی سگنیفائی کریں گے اس کی سگنیفیکینس ہم دیکھیں گے جناب آج کا لیکچر تو مزیدار آرام سے ہو گیا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جا کے ریوائو کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی تھی جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کس کی بات کی تھی ڈفرینسیشن کی بات کی تھی کس کی بات کی ہے انٹیگریشن کی بات کی ہے کس کی بات کی ہے لینئر اکویشن کی بات کی ہے نان لینئر اکویشن کی بات کی system system of of linear کی بات کی ہے بالکل سسٹم آف لینئر اکویشن کی بات کی ہے آرڈنری نئی ڈیفرینشیل اکویشن کی بات کی ہے اور ہم نے ایک لفظ یہاں پہ نیا استعمال کیا ہے آج وہ ہے انٹرپولیشن جو شاید اسٹیٹس والوں نے تو پڑھا ہوگا جنہوں نے اور دوسری کوئی سائنس پڑھی اس میں پڑھا ہو لیکن یہاں ہم نے میتھمیٹکس میں پہلی دفعہ استعمال کیا ہے جو ہم یہاں پہ کریں گے وہی جو ہمارے پرانے بزرگ ہیں انہی کی باتیں کریں گے نیوٹنس کی بات کریں گے کبھی لگانچ کی باتیں کریں گے اسی طرح سے ہمارا یہ جو مضمون ہے چلتا رہے گا امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انجوائے کریں گے اور ہم دونوں کوشش کریں گے کہ اس کو مور پلیزنٹ بنائیں پلیزنٹ بنائیں اور اس میں زیادہ انٹرسٹنگ ایگزامپلس دیں تاکہ آپ کو اس میں موٹیویشن ملے اور آپ اس کی ریئل لائف اپلیکیشن دیکھ سکیں جناب اجازت لیں آپ اجازت لیتے ہیں جی جناب اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جنید زیدی اور ڈاکٹر کلیم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوگی ڈاکٹر صاحب ہاں جی، بالکل اللہ حافظ السلام علیکم